اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ کی سبارت میں جو پچھلی چند نشستوں سے زیر بحث ہے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق ایک بات کی ہے اور حقیقت یہ ہے مسائل میں مشکل ترین مسئلے ایمانیات کے ہیں اور ایمانیات اور عقائد کے مسائل میں بھی مشکل ترین مسائل الہیات کے ہیں الگ اعلیٰ کی ذات اس کی صفات اس کے نام اور اس کے زلال جو صوفیہ کی اصطلاح میں کہلاتے ہیں یہ سب مسائل ایسے ہیں جن میں ذرہ برابر بھی فرق پڑ جائے تو انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کے دلائل اور اس کی صفات مبارکہ یا صفات الیہ کیا ہیں اس میں ہمارے حضرات نے مستقل مباحث لکھی ہیں سے عرض کیا تھا کہ ایک جملہ بار بار آپ کے سننے میں آئے گا اور وہ یہ کہ اللہ کی حقیقی صفات اور اللہ کی اضافی صفات دونوں میں فرق ہے اللہ کی حقیقی صفات اس کو کئی طرح پہ لکھا ہے کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات اللہ کی صفات ذاتیہ اللہ کی صفات سمانیہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب سے مراد ایک ہی ہے ہوتا یوں ہے کہ بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے الفاظ بدل جاتے ہیں وقت بدل جاتا ہے اصطلاحات بدل جاتی ہیں لیکن اصل حقیقت ایک ہی رہتی ہے مثلا آپ دیکھیں اس ہندوستان میں تو کئی جگہ پر والد کو بابا کہتے ہیں کہیں دیکھ لیں تو آپ والد کو فادر کہتے ہوئے ملیں گے کہیں آپ دیکھیں گے تو والد کو ابا کہیں گے بابا کہیں گے کہیں دیکھ لیں تو بھائی جان کہیں گے اس طرح مختلف الفاظ ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آٹھ وہ صفات جن کی ضد قائم نہیں کی جا سکتی اور وہ اللہ کی صفات حیات قدرت ارادہ سما بسر کلام تکوین علم ان آٹھ صفات کو حقیقی قرار دیا گیا اور اس کے علاوہ جو اللہ کی باقی صفات ہیں ان کے متعلق یہ بھی لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ صفات فریلیاں ہیں یہ بھی کہا گیا کہ صفات صفات اضافیہ ہیں مختلف الفاظ مختلف کتابوں میں مل جائیں گے لیکن ان اصطلاحات کی اختلاف سے گھبرانا نہیں چاہیے اس کو ایک بت سمجھ کیا جائے تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات آٹھ ذاتی اس لیے کہ اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی حیات ہے علم ہے قدرت ہے تو اب حیات ہے اللہ کی تو اس کے برعکس موت ہے اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ کوئی موت تاری ہونی اسی طرح ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو اس کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہیں اور پھر صفات افالیہ وہ جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے مثلاً عزت کا دینا نہ دینا رزق کا دینا نہ دینا یہ ساری صفات فیلیاں ہیں اور یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہیں تو اس کو شاہ صاحب رحمت اللہ نے لیا ہے صرف اس کو کہتے ہیں صفت اصل میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا لفظ جو کسی ذات کے اور ذات پر دلالت کرے ذات کے کی حالت پر دلالت کرے صرف اس چیز کا نام ہے جو کسی ذات کی حالت پر دلیل بنے مثلا کپڑا سرخ تو اب اس سارے جملے میں اگر صرف دیکھیں گے تو وہ سرخ ہے اب وہ سرخ کا لفظ اس کپڑے کی حالت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کا جو رنگ ہے وہ سرخ پایا جاتا ہے تو اس لیے صرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایسا لفظ جو ذات کو بتائے مثلا کہتے ہیں کہ یہ حافظ ہے تو اب حافظ کا لفظ ایسا ہے کہ اس کی صرف کو بتاتا ہے کہ اس آدمی میں مرد و عورت میں یہ وصف پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے متعدد اور بیان کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے بارے میں بھی بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس کے ناموں میں الحاد کرے گا کجروی اختیار کرے گا اس کے ناموں میں گڑبڑ کرے گا اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس کا نوٹس لیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے اسی لیے اہل سنت والجماعت کئی نہیں پوری امت میں بشمول ان فرقوں کے جو گمراہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے تمام نام توقیفی ہیں توقیفی وقت کرنا رک جانا یعنی اللہ کے نام صرف اور صرف استعمال کیے جا سکتے ہیں جو کتاب و سنت میں آ گئے جو انبیاء علیہ صلاحت وسلام نے بتا دیا حکیم کا لفظ اللہ نے قرآن میں اپنے لیے استعمال کیا ہے اب اللہ تعالیٰ کے لیے حکمت جس معنی میں آئی ہے تعالیٰ اس ساتھ فرمایا ہے اب ہمارے ہاں اگر کوئی انسان اللہ کے حکیم ہونے سے مراد کے لے کہ معاذ اللہ خدا کے ہاں بھی کوئی طب کا سلسلہ جاری ہے اور وہ بھی بخار کا علاج کرنے والے اور مریضوں کے اس کا دوائیاں دینے والا ایسا حکیم تو یہ اللہ کی ذات اور اس کے نام کے ساتھ مذاق ہے اس کی اللہ کو حکیم کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی کہے کہ یہ ڈاکٹر ہے تو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے اور نہ ہی یہ مناسب اور جائز ہے اسی طرح تعالیٰ شنگ سے متعلق یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جواد ہے لیکن بہت سے فہان نے اللہ کے لیے سخی تک کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ سخی ہونا یہ انسانوں کی صفات ہیں تعالیٰ شان کی یقیناً ہے رزق دیتا ہے اس کے یہاں سخاوت ہے لیکن اس کا نام چونکہ سخی کہیں آیا نہیں ہے اس لیے یہ نام استعمال نہ کیا جائے اور اسی پہ ایک مسئلہ اور بھی متفر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی اور زبان میں کوئی لفظ ایسا ہے جو تعریف کے طور پر اس میں علم بن جاتا ہے اس کو بھی بولا جائے یا نہ بولا جائے مثلا خدا کا لفظ ہے خدا کا لفظ فارسی زبان میں اس طرح استعمال ہوتا تھا کہ دے خدا گاؤں کا نمبردار جو مکھیا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے تھے دے ملک ملک کا سربراہ اس طرح اس طرح کے استعمال الفاظ استعمال ہوتے تھے خدائے ملک خدائے سخن یعنی گفتگو میں جو بادشاہ اس کا خدا لیکن ہوا یہ کہ یہ لفظ جب استعمال میں آیا تو اس کی پھر اصل ثابت ہو گئی جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا فارسی میں انہوں نے فارسی میں اللہ کا متبادل خدا استعمال کیا تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس کی اجازت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال اس میں گنجائش ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الفتاوا میں اس پر بہت اچھی بات کر دی حضرت نے کہا کہ ایک اس میں علم ہے اور ایک یہ ہے کہ کہیں کہیں کوئی توسیفی نام اتنا استعمال ہو جاتا ہے تو اس میں ذات کے مترادف ہو جاتا ہے اس کا استعمال بھی جائز ہے اس لیے حضرت نے کہا <clears throat> کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے ہمارے ہاں ایک تحریک یہ اٹھی تھی کہ جتنا دین ہے یہ سارے کا سارا اصل میں اجمیوں کی سازش ہے اور اس کا آغاز انہوں نے اسی جملے سے کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی طرح فارسی ایران سے جو دین آیا اسے ختم کرو اصل مقصد کیا تھا اصل بات یہ تھی کہ دین ہی سے بیزاری تھی دین ہی کو ہٹا دینا تھا تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دین جو عربوں سے آیا ہے وہ قابل قبول اور جو اجمیوں سے آیا وہ ناقابل قبول جتنے کے محدثین رائے اللہ یہ سارے اجمی تھے تقریباً سوائے چند ایک کو چھوڑ کے باقی تقریباً سب اجمی تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اجمی تھے بخارا کے تھے یا داود رحمۃ اللہ علیہ سجستان کے تھے ترمزی رحمۃ اللہ کے تھے اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نشا کے تھے حاکم نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں تو وہ پرویز نے اور اس کے جتنے چاہنے والے تھے انہوں نے اس بات کو استعمال کیا اس کارڈ کو اور انہوں نے حدیث پر اعتماد اٹھانے کے لیے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جی جتنے دین ہمارا ایران سے آیا اسے چھوڑو اور پھر اس کے ساتھ دوسرا اس میں رنگ یہ ملایا کہ یہ ایرانی دین تو اصل میں شیعہ کا ہے ہمارا تو ہے نہیں تو اس لیے وہ شیعت کے رد میں زور و شور سے لگ گئے اور اتنے زور و شور سے کہ اصل مقصد تک پہنچنے کی کوشش کی کہ ظاہر میں پردہ اس کا کہ ایرانی دین ختم کرو شیعہ کا دین ختم کرو اور بیچ میں سے حدیث کا انکار کر دیا بخاری ہاں بخاری کا اعتبار نہیں اس لیے بخارا یہ سارا آپ کو پتہ ہی فارسی بولتے تھے یہ تو ایسے ہی لوگ تھے معاذ اللہ پرویز نے اس تحریک کو چلایا اور ان تحریکوں کو چلانے والے بہت سی چیزیں اس میں جمع ہو گئیں ان کی ان کی بڑی بڑی خصوصیات یہ ہو گئیں کہ ان لوگوں کو دیکھو تو یہ خدا حافظ کی بجائے کہیں گے اللہ حافظ کو خدا کا لفظ استعمال نہ کرو اللہ کے لیے اچھا تھا ان سے آگے ذرا چلو وہ کہتے ہیں حسن حسین رضی اللہ عنہ کوئی صحابی تھوڑے ہی تھے وہ تو تابعین میں سے تھے جیسے اور حضرات تھے اس سے آگے چلو کربلا کے واقع میں یزید اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا ہاتھ ہی نہیں تھا وہ تو اور لوگوں کی بات ہے حلقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا اب صحیح بخاری میں بہت روایات ایسی آتی ہیں انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا یہ ایک پورا سلسلہ انہوں نے چلایا اور ظاہر میں یہ کہ دیکھو عربوں والا دین چاہیے ایرانیوں والا نہیں چاہیے اور اسی بنیاد پر خدا کا لفظ استعمال نہ کرو حالانکہ خدا کا لفظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی اور تابعین اللہ سے تو سند ہے ہی ہے تو لگا اعلیٰ کے نام ان پر رک جانا چاہیے شرعی مسئلہ ہے کہ جتنے بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے اب احادیث میں کئی صفات کا ذکر آ گیا ان میں سے آٹھ صفات کئی مرتبہ کیا تھا کہ جملہ آئے گا علم قدرت سما بسر ارادہ کلام تکمیل یہ اللہ کی آٹھ صفات ہیں ان پر ایمان لانا ضروری قرار پایا اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی بھی ہیں جن کے متعلق یہ شبہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں بھی وہی صفات ہیں مثلا اللہ تعالیٰ سے ملتی جلتی کیا صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہوا غالب ہوا عرش پر اس نے قرار پکڑا معاذ اللہ جسمانیت سے الگ بات ہے اب یہ ایک آدمی کا بیٹھنا تعالیٰ شانوں کا بیٹھنا لفظ تو مشترک آ گیا اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا اس آسمان پر آنا جس کو تم دیکھتے ہو تو آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا ہے انسان کوئی چیز دوسری جگہ پر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک جگہ بھی ہونی چاہیے دوسری جگہ بھی ہونی چاہیے درمیان میں ایک مادہ یا کوئی چیز ہے جو ایک جگہ چل کے دوسری جگہ جا رہی ہے یہ الفاظ بھی آ گئے اب صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے پھر اللہ کا چہرہ اور ہاتھ اس قسم کی چیزیں اس کے بارے میں اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب سے اللہ کی متشابہات میں سے ہیں اور متشابہات میں جو پڑ جاتا ہے وہ آدمی اپنے دین کو برباد کرنا جانتا ہے سورہ عال عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے دین کی دو قسمیں بیان کر دی یہ متشابہات میں سے اس تمہید کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تین مسائل پر ان ساری عبارتوں میں بحث کرتے ہیں عبارت استعال یہ بات کی بات ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا مسئلہ جس کو چھیڑا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا سما اور بچت دو لاکھی صفات پر انہوں نے بحث کرنے کی بات کی ہے کہ اللہ کا سننا اور دیکھنا یہ کیا ہے اور اس میں جو اختلاف ہے وہ کیا ہے اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے اب آگے جو باتیں آنے والی ہیں اگر یہ بنیاد ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر آگے ساری باتیں حل ہو جاتی ہیں ورنہ مشکل ہو جاتا ہے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اللہ کی صفات حقیقی ہیں اور یہ موقف ہے امام نہیں پارحمۃ اللہ علیہ کے سارے ماننے والوں کا امت کے سارے ہی ماننے والوں کو یعنی ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے پیروکار مانتے ہیں کہ اللہ کی صفات حقیقی ہیں آٹھ باقی جو دوسرے ہیں مثلا یہ ابو الحسین بصری تھے کابی تھے یہ دونوں حضرات کہتے تھے شیعہ بھی یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی جتنی بھی صفات ہیں یہ سب کی سب صفات صرف ایک ہے اور وہ اللہ کا علم کہتے ہیں تم کہتے ہو اللہ دیکھتا ہے اور اللہ کا آلہ سنتا ہے تو سننے سے خدا کو کیا حاصل ہوا علم حاصل ہوا اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو دیکھنے سے خدا کو علم حاصل ہوا تو علم کی صرف تو تم پہلے ہی مانتے ہو تو اس کی سننا اور دیکھنا کیا مانا ہوئے معاذ معذ اللہ وہ اس طرح بحث کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حقیقی نہیں محض اور محض اعتبار ہے ان کا اور اس کے علاوہ صرف علم ہے علم کے علاوہ کچھ نہیں جبکہ علیہ سنت الجماعت نے کہا کہ اللہ کی جس طرح صفت علم مستقل ہے اسی طرح باقی صفات یعنی سما بسر کلام ارادہ تقویم یہ سب کی سب صفات اللہ کی مستقل ہیں یہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے دوسرا مسئلہ جس کو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں اب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو مسئلہ ہے نا اپنا وہ بھی دیکھنا پڑے گا اور یہ بہت اہم بات ہے کہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے جہاں صفاتیں الگیا کی بحث آئے گی وہاں کیا موقف اختیار کرتے ہیں دوسرا مسئلہ جو اس عبارت میں زیر بحث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض صفات ایسی ہیں جن کا اطلاق اللہ پر درست نہیں معنی میں جس معنی میں وہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتی ہیں بلکہ اس کا جو اینڈ اور اور ریزلٹ نتیجہ نکلتا ہے اس معنی میں بس درست ہے یہ اہل سنت کا مسلک اللہ تعالی کی صفت رحمت ہے قرآن بھرا پڑا ہے اس سے رحمت کا مطلب یہ ہوا رافت کا مطلب یہ ہوا انعطاف خدا کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اب اس کے دل میں رحمت پیدا ہوتی ہے کیسے جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی والے نے بچے کو اٹھا کر پھینکا اور بچہ جو تھا خون بہنے لگا تو اب اس کے دل میں فوراً سے رحمت کا جذبہ ابھرا دل بتیج گیا جا کر اسے اٹھاتا ہے گاڑی میں رکھتا ہے اسپتال میں لے جاتا ہے یہ ساری رحمت اس کی ایک جذبے کے تحت کام کر رہی ہے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ اللہ کی جتنی بھی ایسی صفات ہیں ان میں مبادی مراد نہیں ہے ابتدائی حالتیں مراد نہیں ہے کہ اللہ کا بھی ایک دل ہے اور اس کو بڑا ترس آ گیا اپنی مخلوق پہ اور اس نے کہا کہ اس کے دل میں یہ جذبہ اٹھا کہ ان لوگوں کو معاف کرو انہیں سزا دو یہ وہ باتیں نہیں معاذ اللہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے وہ کہتے ہیں کہ انجام کیا ہوا ایٹ دا اینڈ بات یہ ہوئی کہ اس آدمی کو اس بچے پر پیار آیا ترس آیا اس نے کی اب تعالی شان ہو کہ ہاں یہ جو رزلٹ ہے نا آخری بس رحمان سے مطلب یہ ہے رحمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں بھی کوئی دل ہے اور اس میں جذبات پیدا ہوئے اور جذبات کے تحت خدا نے آپ سے یہ کام کیا معاذ اللہ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک اور ماورا اسی طرح مثلا اللہ کا منان ہے احسان فرماتا ہے آدمی دیکھتا ہے کہ اس بچے نے کامیابی حاصل کی اچھا اس کی یہ رپورٹ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ آخر سب بڑی خوشی سے کہتا ہے اس سے اسکول کا نام بلند ہوا اس بچے کو اتنے پیسے دے دو یہ انعام دے دو یہ ساری چیزیں اس کے اندر کے جذبات ہیں نا جو آخر پر پہنچ کے اسے اس پہ لے آئے کہ اس بچے کو انعام ملنا چاہیے تعالیٰ شانو ان ابتدائی چیزوں سے بالکل پاک ہے البتہ وہ انعام اپنے بندوں پر کرتا ہے اب کس وجہ سے کرتا ہے کیا چیزیں اس کو پسند ہے ناپسند ہے اس سے یہ باتیں بتا دی ہیں لیکن وہ جو اندر کی پوری ایک بحث ہے انسانی طبیعت کی خدا کی ذات اس قسم کے جذبات سے پاک ہے اور تیسری چیز تیسرا مسئلہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی کے لیے بے شمار صفات جو ثابت ہیں ان میں اہل سنت والجماعت کا مستق کیا ہونا چاہیے حضرت نے تو اسے تفصیل سے لکھا ہے اور اس میں آخر پہ پہنچ کے صرف دو باتیں رہ جاتی ہیں ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہر طرح کی وہ سوچ اور فکر جو انسان کی ہے اس سے پاک ہے اور یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ نے بیان کر دیے یہی عقیدہ سب سے زیادہ محتاط اور سب سے زیادہ صحیح ہے اور دوسرا عقیدہ یہ اہل سنت الجماعت کی کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے عربی میں معنی دیکھے جائیں اور جو معنی قریب ترین ہے ہم اسے وہاں پر لا کر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے اور بس تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جتنی بحث ہے یہ ساری کی ساری اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا اب دیکھو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات صفات باتما جیسے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ لوگ مانتے ہیں ساری امت کے لوگ کہ اللہ کی دو صفات سما اور بسر سما سننا بسر دیکھنا یہ دو صفات ہیں مختلف پھر امت نے اختلاف کیا فقال قوم ایک گروہ نے یہ کہا کہ صفات آنے راج آچانی بل والمبصرات کہ اللہ کی یہ دو صفتیں جو ہیں سننے سے کیا حاصل اور دیکھنے سے کیا حاصل دونوں سے مراد علم ہی ہے بس وکال اور کچھ اور ہیں انہوں نے کہا ہما صفات آنے اللہ حدت جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی یہ دونوں صفات اپنی اپنی حد پر ہیں الگ ہیں حد کہتے ہیں اس چیز کو جو رکاوٹ بنے دو کے درمیان دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ بنتی ہے وہ حد ہوتی ہے نا یہ اہل سنت الجماعت کا مسئلہ ہے کالا آخرون کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی سما اور بسر مستقل خدا کی صفت ہے ایسے نہیں ہے جسے شیعہ کہتے یہ دوسرا مسئلہ حضرت نے چھیڑا حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے زندہ ہے یہ ہے وہ صرف اللہ کی جس کے متعلق ہم نے کہا کہ حیات علیم علم والا ہے یہ دوسری صرف تعلیم ہے علم مرید ان ارادہ کرنے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ آ گئی قدیر ان قدرت والا ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چار صفات گنائی پھر فرمایا متکلم ان اور اللہ کلام کرنے والا ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر کہا کہ حیات علم ارادہ قدرت کلام یہ سب اللہ کی صفات ہیں سم مختلف پھر لوگوں کا اختلاف ہوا امت میں فقال قوم ایک گروہ نے کہا انم المقصود اس بات و غایات حاضر معانی کہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو مانا جائے میرل آثاری والافعال دنیا میں جو فیل ہوتے ہیں آثار نظر آتے ہیں وہ اللہ فرق بین حاضر سب اور کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے ان سات صفات کے درمیان شاہ صاحب نے سات کا یہ وہی ہیں جو آٹھ ہم کہتے ہیں وہ بین رحمتی والغضب اور رحمت اور غضب خدا کا ہی اور اللہ کی بخشش کی حاضا اس میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ان الفرق لم تثبت اور یہ جو فرق تم کرتے ہو سنت اسے ثابت نہیں کرتی یہ ہے وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات جس پہ آج بات اور بھی کرتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کہنے کا مقصد ہوا کہ حیات علم قدرت ارادہ جتنا کچھ بھی تم کہتے ہو یہ سب کی سب صفات اللہ میں موجود ہے اس کی زد جا کر کہاں پڑی اس کی زد پڑی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کی پوری امت کے اکابر پہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ بھی نہیں ہے اور اس سے الگ بھی نہیں ہے علم میں لا عین ولا ہر جگہ لکھا ہوا ملے گا کہ نہ ہی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے اور نہ اس سے الگ ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان الفرق لم تثبت السنہ یہ جو فرق تم کر رہے ہو نا اس فرق کو سنت نے ثابت نہیں کیا وقال قوم اور ایک امت ایک گروہ یا امور موجودۃ قائمت بذات الواجب ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ذات پاک کے ساتھ یہ صفات ہیں یعنی نہ اس کی ذات کا حصہ ہے نہ اس سے الگ ہے دو چیزیں ہو گئی اس کی بھی بات گزر چکی تیسری دیکھو دیکھوا اور کچھ ایسے ہیں پوری امت بھی مانتی ہے کہ اللہ کا عرش پر حاوی ہونا یہ آیا ہے قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ اور اللہ تعالیٰ کا ہنسنا مسکرانا الجملہ تھی یہ سب چیزیں ثابت ہیں تم مختلف لوگوں نے اختلاف کیا فقال قوم انما المراد ایک گروہ نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مان مناسب یہ اس کے مناسب معنی بیان کیے جائیں حل استیلا اللہ کا عرض پر غالب ہونے کا مطلب استوا کا یہ کہ خدا غالب آ گیا بل وجہ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے قوم اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کر کے لپیٹ کے اس مسئلے کو رکھ دیا لا جنہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا بھی اللہ تعالیٰ کی ان کلموں سے کیا مراد یہ تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت جس کی پہلے ہم نے اردو میں آپ سے تشریح عرض کر دی دو مسائل یہاں پیش آ گئے ایک شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ سما بسر وغیرہ وغیرہ جو تم کہتے ہو بس ایک علم ہے سب چیزیں جا کے وہاں گم ہو گئی ذات ہیں صفات اللہ اللہ تعالی کی صفات اس کی ذات کا عین ہے حصہ اور کچھ کہتے ہیں جیسے کہ ماتری دی اشری یہ سب کہتے ہیں کہ وہ نہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے اور نہ اس سے الگ ہے لا, ولا یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے اور دوسرے اللہ کی وہ صفات چہرہ پنڈلی ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ ان کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہونا چاہیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ بھی لکھا ہے نا یہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور عزت اللہ چلتی رہی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر پہنچ کے ابن تیمیہ سے متاثر ہو گئے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ابن تیمیہ کے موقف کی وکالت کی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ پڑھنے گئے تھے تو وہاں پر ان کے استاد تھے طاہر رحمت اللہ علیہ کردی تو شیخ طاہر کردی رحمت اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ پکے کٹر ابن دہمیہ رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں میں سے تھے اور ابن دہمیہ رحمت اللہ علیہ کے وہ دفاع ہمیشہ کرتے تھے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دفاع کرنے کی وجہ سے ان کے بیٹے میں یہ چیز آئی بیٹے سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں آئی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ہندوستان میں آئی اور ہندوستان میں پھر اس مسلک کو اختیار کرنے والے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پتا چلا یا نہیں چلا لیکن ان میں نظرت العلماء کے لوگ جو تھے انہوں نے چونکہ ابن پہنگیا رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ ہندوستان میں پھیلایا بات چیت کی کچھ لوگ ابن تیمیہ رحمت اللہ کے پیچھے اس طرح سے چل پڑے کہ وہ شاہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے آئے تھے اور کچھ دیوبند کے حضرات تھے ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے پڑھا تھا حجت اللہ کو یا نہیں پڑھا تھا لیکن انہوں نے بھی شاہ صاحب رحمت اللہ کے موقف کی حمایت کی اللہ کے بات اتنی ہے اب ہم پہلے مسئلے کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات پاک کا حصہ ہیں یعنی نہیں این ذات ہیں یعنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو حجت اللہ نے یہی اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا موقف یہاں سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی صفات کو اس کی ذات کے علاوہ ماننا یہ جو فرق ہے لائن ولا غیر کا کہ نہ اس کی ذات کا حصہ ہے اور نہ اس سے الگ ہے اس کے ایک آسان مثال پہلے سمجھ لیجیے جیسے سمجھیے آپ کہتے ہیں دو ہے دو کا لفظ یہ تاک ہے جفت ہے یہی کہیں گے نا ہے اب ہونا دو کا حصہ ہے ہے الگ اس سے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے آدمی کہتا ہے دو تو جفت ہے نہ اس سے الگ تم اسے کر سکتے ہو نہ اس میں ملا سکتے ہو ملاؤ گے تو تین بنے گا یا ایک بنے گا کچھ تو ہوگا نا بس اسی طرح اللہ کی صفات کے بارے میں یہی بات ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنی بھی صفات ہیں ذات پاک کا حصہ ہیں ان الفر قلم کس بھوس سننا اور یہ جو فرق ہے نا یہ جو تم کرتے ہو سنت سے ثابت نہیں یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں موقف ہے تو ان کے نزدیک اللہ کی صفات ذات پاک کے فاق کی ہو گئی حصے لفظ اس طرح نہیں ہے کہ معذ اللہ خدا کی ذات کو اجزاء میں تقسیم ہے اس کے کچھ حصے ہوئے ہوئے ہیں مطلب اردو میں بولنے کے لیے یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس لیے اسی بات کو دیکھو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے موقف کو اگر شرح عقائد پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو تو شرح عقائد کا یہ جو نسخہ اب چھپ رہا ہے مکتبہ رحمانیہ والے صاحب ہیں اس کے آخر پہ انہوں نے شرح عقائد کے ساتھ ساتھ میزان العقائد لگا دی یہ میزان العقائد جو شرح میزان العقائد ہے یہ اصل میں شاہ عبد الزیفہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے شاہ عبد الزیفہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں یہ پہلے مسئلے پہ بات ہو رہی نصفی رحمۃ اللہ نے جہاں کہا کہ وہ صفات اور اللہ کی صفات اس کا عین ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں الحق صحیح بات یہ ہے کہ اس بات فی فل آیاتی من والطاق الوج وغیر ذالک اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات قرآن پاک کی آیات میں آئی ہیں یا احادیث میں آئی ہیں جیسے چہرہ دونوں ہاتھ پنڈلی اللہ تعالیٰ کی ہنسی وغیرہ ذالک اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں کیا ہے وکتیلو ادرا تو کن ہی اللہ تعالیٰ ہم ان سب کی اصل حقیقت اللہ کے سپرد کرتے ہیں یہ ہے وہ دوسرا مسئلہ کیا ہم اس کے معانی کوئی مراد لیتے ہیں یا نہیں یہ تو آئے گا بعد میں آگے دیکھیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا یدری کا کن تعالی اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے کیسے سنتا ہے آپ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کزالی کا حاضی اللہ کی باقی صفات بھی اسی طرح ہیں نام بالکل ایسی ہے نالم و قطن اور ہمیں حقیقی معلوم ہے کہ انا حاضی صفات لئیست مثل صفات شاہد وعینیت الصفات بمانا ان ذات تکفی کفایت ہوا یہ ہے وہ بات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ایسی تو نہیں ہیں کہ انہیں دیکھا جا سکے اللہ دیکھتا ہے کسی کو کیا پتا اللہ کیسے دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے کسی کو کیا پتا ہے کیسے سنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات جو ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی وہ اہمیت اس صفاتی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کے ذات کے ساتھ ملنا اس معنی میں ہے کہ ان تکفی کی پایات ہوا اللہ کی ذات ہی ان صفات کے لیے کافی ہے یہ ٹھیک وہ موقف ہے جو اہل تشریح کا وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ ہے بات یہاں پر پہنچ کے آدمی پریشان ہوتا ہی ہے کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی جتنی صفات ہیں اس کے آخر پہ علم ہے بس تو ان کے علاوہ کوئی صرف نہیں ہے تم جو اتنے لمبے چوڑے باتیں کرتے ہو کہ جی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ سمجھ تک بھی معلوم ہو گیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دیکھو کہتے ہیں ان ذات تک کی کفایت ہوا اللہ کی ذات تین صفات کے لیے کافی ہے اب دوسری طرف ہم لوگ جو کہتے ہیں سارے ماتوری کہ آٹھ صفات اللہ کی علم قدرت سما بسر کلام تکوین تکوین کو چھوڑ کے باقی سات صفات اللہ کی عشاعرہ مانتے ہیں شاعرہ اور ماتریدیا میں یہاں پہنچ کے فرق پڑ جاتا ہے ابن عصیب نے ایک جگہ لکھا اپنی تاریخ میں وہ کہتا ہے بڑی حیرت کی بات ہے تو کوئی ہنفی ہوتے ہوئے بھی اشری ہو تو ہمیشہ ماتریدی ہوتے ہیں اور بات کی صحیح ہے ہمیشہ ماتریدی ماتریدی رہے جو تھے اللہ کی صفت تکوین کو الگ مانتے تھے اور عشاعرہ اللہ کی صفت تقویم کو صفت تخلیق کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں خیر یہ بھی بحث کبھی آئے گی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ ان ذات تک کی کفایت ہوا اللہ کی ذات کافی ہے ان صفات کے لیے اب ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کا صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے ولی تلتقین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رب میں کہتے ہیں لئی تل متقلین دلیل ان علم کلام والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ید الزیادتی جو اللہ کی صفات اس کی ذات پر زائد ہونے کی دلیل بن سکے لا نقلی ولا قلی نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مطلب آگے پھر انہوں نے اس کی تفسیر کی کہتے ہیں کہ یہ جو تم سب کچھ کہتے ہو وہ من ہی اگر آدمی اپنے دل میں سوچے کہ لوگ جب عام زبان میں تم عقل سے کام لو غور کرو سوچو کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بیان کرتے ہیں صفات و و اللہ تعالیٰ کی صفات و اسما اور اس کے اسما ناموں کے متعلق جب لوگ بات کرتے ہیں لا صفات تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ذات کا حصہ ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ میں لوگ تو انتفاق کرتے ہیں لوگ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہیں بس اور اس کی صفات اس کا حصہ ہے نہیں ہے اس بحث میں کچھ نہیں من رہا شی ان تحرت جب کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ کس چیز میں حرکت ہے وہ یمشی اور وہ چیز چلتی ہے وہ غص اور وہ چیز محسوس کرتی ہے یہ حیان وہ کہتے ہیں یہ چیز زندہ ہے بس تو تم جو اللہ کی حیات کی صفت کو الگ مانتے ہو تو یہ تمہارے تم کیوں مانتے ہو سیدھی طرح کا اللہ ہے اس کی صفات ہیں بس بے سبب حاضر ہند آثاری اس لیے کہ اللہ کی ذات زندہ ہے اس کے آثار ہیں بلا جلد تفت تو الا ان الحیات صفت زائدت اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی صفت حیات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہے اور وہ ذاتی کا اور یہ جو فلسفے کی تم بحث کرتے ہو نا اور تدقیق کرتے ہو فلسفے کی یہ تمہاری باتیں ہیں کہ این ذات ہے غیر ذات ہے باقی اللہ کی ذات ایسی اس کی صفات اس کے ساتھ پھر کہتے ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ وہ اہل سنتی فیجب قبول اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کی صفات نہ اس کی ذات کا عین ہے نہ غیر ہے اور یہ واجب ہے اس عقیدے کو رکھنا لنا انا سننا اس لیے کہ ہماری سنت ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ کہ شیعہ کہتے ہیں معتزلی کہتے ہیں اللہ کی صفات کو ایک ہی وہ مانتے ہیں علم کو جب تم آگے سنت ہو تو تم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ کی آٹھ صفات ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہتے ہیں اقول اہل سننا میں تمہیں میں کہتا ہوں پھر اس پہ کہ اہل سنت ہمارے نزدیک وہ ہیں اول قرون المشہود لہاف الخیر وہ ہیں جو قرون مشہود مشہود الحاف الخیر اہل سنت وہ ہیں جو پہلی تین نسلیں تھیں رضی اللہ عنہ تابعین تابعین تبا ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی کہ یہ سب کے سب لوگ حق پہ مطلب ان کے زمانے میں خیر غالب رہے گی سب سے برا اکثریت ان کی وگرنا ان میں تو حجاج ابن یوسف بھی تھا اور اور وہ, وہ یزید بھی تھا مروان بھی تھا مروان کو دیوبند کے اقابل میں حضرت گنگوئی نفر اللہ مرکدو نے فاسق لکھا ہے اگرچہ یہ بخاری کے روات میں سے عجیب بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے روایات نہیں لی اور اس سے لے لی خیر وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے تین نسلیں تھیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان میں خیر غالب ہے تو کہتے ہیں وما روبیا نا منو وہ ہیں اہل سنت ایک تم اہل سنت ہو تم کہتے ہو کہ اللہ کی آٹھ صفات اور یہ اور یہ اور یہ اور کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اہل سنت ہیں کون اہل سنت وہ ہیں جو صحابہ تھے تابرین تھے تبا تابرین تھے رائے محمد اللہ وما روبیہ منہم ان تینوں میں سے تینوں گروہوں میں سے کسی ایک سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں تکلم صفاتی کہ اس زمانے میں بھی کبھی کسی صحابی تابعی تبا تابعی رحمہ اللہ نے کبھی بحث کی ہو کہ خدا کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں اولا تقدیر زیادت یہاں یا کسی نے یہ بحث کی ہو کہ اللہ کی ذات پر صفات اس کے علاوہ ہیں اما ہاں سنت والجماعت میں جو بعد میں آئے ہیں اس فرقے میں اہل سنت الجماعت میں تین پہلے دور چھوڑ کے تد عالینا سنت جنہوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا ہے ہم جیسے لوگ حضرت فرماتے ہیں فالا تقدیران اب جب اہل سنت متاثرین نے کہا ہی ہے کہ اللہ کی صفات الگ ہیں باقی الگ ہیں تو دیکھو اللہ یقون فی الدین ہم پھر یہ نہیں کہتے کہ کوئی بدعت ہے جنہوں نے ایجاد کر لی اللہ کا احسان ہے کہ حضرت نے جو آپ صفات کو الگ مانتے ہیں انہیں اہل بدت میں شمار نہیں کی اب حضرت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات ہیں حصہ ہے اس بحث میں نہ پڑھو اور یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی نے نہیں پوچھا تابعین نے نہیں پوچھا نے نہیں پوچھا اچھا صاحب حضرت فرماتے ہیں یا پھر تم کسی ایسے عالم کو چنو جو یہ بات بتائے کہ لم آدم من اصل اور اسلاف میں سے کسی نے اس پر بحث نہیں کی تم کسی آدمی کو بتاؤ جو یہ مانتا ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ایسی بحث کرتے تھے لیکن ہم تمہارے ساتھ یہ رعایت کرتے ہیں کہ تم بھی اہل سنت میں اہل سنت کے دو قول ہو گئے ایک صفات کے عین ذات ہونے کا اور ایک یہ کہ آٹھ صفات حقیقی اور باقی اضافی شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے اور نہ ہوں رجال ہم بھی ہیں وہ بھی مطلب یہ کہ کیوں تکلیف کریں کیوں مانیں ہمیں اللہ نے علم نہیں دیا بل امر بینا نام سجاد اور ہمارے اور ان کے درمیان ڈول مشترک ہے یعنی علم ہے کتاب و سنت پانی نکالنا ہے نا کنویں سے تو پچھلوں نے بھی ڈول ڈالا ہم بھی بھی حق بنتا ہے ہم بھی ڈول ڈالیں گے شاہ صاحب رحمت اللہ اتنی بڑی بات کیسے لکھ کے فرماتے ہیں ہاں ہاتھ سمے تو من رہو میں نے اپنے والد رحمت اللہ علیہ سے یہی سنا ہے اور شاہ رحمت اللہ علیہ یہی کہتے اور یہی وہ چیز ہے جو آگے چل کے آ جائے گی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قریب کے صفحات میں ہی ایک جگہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہوں رجال رجال جو پچھلے تھے وہ بھی مرد تھے میں بھی مرد ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ کی اتحادی صلاحیتیں تھیں اب دیکھا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اس میں ایک بات درمیان میں اس پر بات کرنے کے بعد پھر اس اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک بھی یہ ہو گیا کہ صفات جو ہیں وہ عین ذات ہیں چلو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کیوں مسلک ہو گیا دوسری طرف آپ کے سارے شاعرہ اور ماتدیدی علم کلام بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اس کی ذات کا حصہ ہے نہ اس سے الگ ہے ایک ہے اس مسئلے کا تاریخی پہلو وہ جاننا بھی ضروری ہے دیکھو اگر ہماری ہنفی فقہ آئی ہوتی نا عراق سے تو اس کا رنگ بہت مختلف ہوتا اس فکا سے جو اب ہمارے یہاں رائج اس لیے کہ حنفی مشائق جو عراق سے تھے شام اور دمشق کے تھے ان پر حدیث کا رنگ غالب تھا اور اس کی بڑی مثال امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھو فاتحہ خلف الامام کے مسئلے سے لے کے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے تجارت اور ملکی امور تک کے مسائل پر امام محمد رحمت اللہ علیہ جتنا کچھ بھی لکھا ہے اس میں حدیث کا رنگ غالب اس لیے کہ وہ خود عراق کے بہت بڑے تھے تو ہنفی سے اگر وہاں سے آئی ہوتی نا اس کا رنگ حدیث میں رنگا ہوا ہوتا حدیث کا اس پہ بڑا غلبہ ہوتا امام محمد رحمت اللہ علیہ غالباً ہمارا علم یہی ہے کسی اور کی تحقیق ہو تو ضرور بتائے لیکن اب تک کا ہمارا علم یہی ہے یہ پہلے شخص ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بین الاقوامی قوانین پر لکھا ان کے سید کبیر وغیرہ جب پڑھیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ بین الاقوامی قانون پہ دوسرے ممالک کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے ٹیکس کیسے لگیں گے کیا کیا چیزیں ہوں گی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غالباً پہلے آدمی ہیں جس نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور کمال کیا ہے اور وہ کمال کھل کے سامنے آتا ہے اس وقت جب اس کے ساتھ مقصود سرختی رحمت اللہ علیہ کی پڑھ امریکہ عراق سے اگر آتی اس پر یہ رنگ غالب ہوتا وجہ وجہ یہ کہ وہاں حدیث کا غلبہ تھا اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان میں انٹرنیشنل افیئرس پہ لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے مگر ایسا دماغ جو اسے اخذ کر سکے وہ نہیں ملتا اس کی ایک مثال دو گاندھی نے جو تحریک چلائی تھی نا نمک پر ٹیکس لگایا گورنمنٹ نے انگریز نے گاندھی کو وہاں چاہیے تھا انگریزوں کے خلاف تو چلنا ہی چلنا تھا تو گاندھی جی نے تحریک چلائی کہ نمک پر جو ٹیکس ہے نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے انہوں نے پیدل مارچ کیا گاندھی ایک جگہ ہے وہاں تک اور پورے ہندوستان میں ایک طرح کا واڑا اس نے کر کے رکھ دیا اور انگریز حکومت کے لیے مصیبت پڑ گئی حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ رہے لاہور آئے ہوئے تھے اور حضرت نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پانی نمک اور گھاس ان تینوں چیزوں پر کسی کا حق نہیں بنتا یہ تینوں چیزیں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے عام ہیں جانوروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاس کو عام قرار دے دیا پانی اور نمک کو انسانوں حیوانوں سب کے لیے مشترک قرار دے دیا یہ نمک انسانوں کے لیے بہرحال یہ حدیث انہوں نے سنائی گاندھی کی اس تحریک میں وہاں حص الرحمان سہاروی رحمت اللہ بھی تھے اور ایک اور بزرگ بھی تھے اور یہ دونوں انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور جب گئے گاندھی سے ملنے تو گاندھی داخیل کے قریب سے جب گزرے تو یہ حضرات بھی گئے مسئلہ تو سب کے نزدیک یہ تھا کہ ملک کو آزاد کرانا ہے تو انہوں نے الرحمان سے رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث اس کو سنا دی گاندھی کو گاندھی اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا بس مجھے ایک عرصے سے یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ یہ تحریک جو میں چلا رہا ہوں نمک کے متعلق یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں اب مجھے معلوم ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو یہ بہت بڑی روحانی مدد مجھے مل گئی اب میرا سینا مطمئن ہو گیا اور اس سب کا بڑا مشہور اخبار نکلتا تھا ینگ انڈیا اس نے ینگ انڈیا کو خط لکھا اور اس نے کہا جب تک یہ تحریک چلتی ہے پہلے پر یہ حدیث ہمیشہ شائع کرو تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے بھی یہ فرمایا ہے کہ نمت پر کسی کا حق نہیں ہے اب اس کے بعد سیاسی طور پر لوگ کہتے ہیں اس نے اس حدیث کے ذریعے مسلمانوں کو خریدا کچھ کیا یہ سیاسی امور ہیں کچھ کیا ہو لیکن انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو حدیث انہوں نے بیان کی گاندھی نے اس سے فائدہ اٹھایا اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ عالمی درجے کی سیاست کیا امام محمد رحمت اللہ علیہ جب پڑھو گے تو پھر پتا چلے گا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی نظر کہاں کہاں جا کر ٹکتی تھی اور کہاں سے وہ بین الاقوامی تعلقات جو ہیں اس پر بات کرتے تھے اور انہوں نے غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا تو عراق سے ہنٹیفکا آئی نہیں ہنٹیفکا کہاں سے آئی ہنٹیفکا آئی وقت ایشیا سے سمرکند سے بخارا سے غزنی سے ان سارے علاقوں سے اور یہاں پر دریائے جیہون جو ہے اب تک اس کا جنوبی حصہ اس دریائے جیہون اور سہون کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں دیکھا اللہ کے عرش کے نیچے سے یہ نکل رہی اور کسی کو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی پہلی صدیوں میں جب جب ماورا النار نے حنفیوں نے یہاں سے دین کے لیے کام کیا ہے اور اتنا کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے کہ قیامت تک مسلمان خاص طور پہ حنفی ان کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکتے ماں فراؤن نہر میں اتنا کام ہوا ہے کہ اس درائے جیمون کے جنوبی نچلے واقع پہ ایک جگہ ہے خارزم ازبکستان کا حصہ ازبکستان میں یہ کام ہوا خارزم میں فکہ تھے کبھی آپ پرانا نقشہ دیکھیں نا نمازوں کا تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے واہ کبرا اس اضافا کبرا میں کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے نقل نماز مکرو ہے اب تو کوئی جانتا ہی نہیں بہت سے اچھے اچھے مفتی جو پتوا دے دیا کہ اضافہ کبرا کوئی چیز نہیں ہے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمت اللہ کا حوالہ لاتے ہیں کہ حضرت نے فرمائی حضرت نے تو فرمایا تھا اس لیے کہ حضرت نے یہ سب کچھ پڑھ لکھ کے فرمایا تھا بعد والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وافع قبرا یہ احناف نے کیوں اس میں نماز کو مقرور کرا دیا تھا یہ خارجن کے جتنے کو کہا تھے وہ اسی مسئلے کے قائل تھے کہ وہ کہتے تھے وافع قبرا میں نوافل نہیں پڑھے جا سکتے تو ازبکستان کا حصہ تھا خارجن جو ہے بنو امیہ کے زمانے میں دوسری صدی ہجری میں خلافت میں داخل ہوئی اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو لوگ پیدا ہوئے بڑے بڑے مشہور محدثین فکا ان پر اقلیات کا غلبہ تھا اور فکا جو یہاں پھیلی وہ ہنسی فکا پھیلی اور اس زمین میں اتنے لوگوں کو پیدا کیا اتنے لوگوں کو پیدا کیا کہ شاید ہی کوئی اس زمانے کا بڑا آدمی ہو جو خارزم والوں کا شاگرد یا ان کے شاگردوں کا شاگرد نہ ہو ہوتا کہ وہاں کتابیں اس کثرت سے تھیں اتنا کچھ تھا کہ آپ دیکھیں جو موجم البلدان لکھی ہے یاقوت یاقوت نے یاقوت کہتا ہے میں تین سال وہاں اپنی کتاب کی تکمیل کے لیے رہا ہوں کیونکہ اس جیسی کتابیں دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی خارزم میں کتابیں اتنی زیادہ تھیں اور وہاں کے باشندے اپنی دینداری کے لیے بھی مشہور تھے پکے تھے اور دین پر عمل بھی کرتے تھے مابرا کے جتنے علاقے تھے بنو بوائے کی جب حکومت آئی ہے تو بنو بوائے کے دور میں ان علاقوں میں بنو بوائے کیونکہ خود موتزلوں کے حامی تھے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ان کے دور میں مابرا ان میں اعتزاز آنے لگا فکا وہ وہی بھی کافی عمل کرتے تھے اصول میں عقیدے میں جب بات ہوتی تھی تو اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ موت کے حامی بن جاتے تھے اس طرح حنفیت مسلط رہا اور جو تھا وہ اعتقاد میں چلتا رہا یہاں تک کہ پانچویں صدی ہچڑی میں تقریباً پہنچ کے خارزم میں اعتدال خارزم میں اعتزاد آیا اور اس وقت کے بڑے مشہور عالم تھے محمود ابن جرح اس کہانی یہ شخص ہے جس نے پورے کو معتزلی کر دیا اسے معتزلہ سے بڑی محبت تھی اور اس کو لغت ناف اور طب ان تینوں میں کمال حاصل تھا تو طب کے ذریعے جو مریض آتا تھا اسے معتزلہ کا عقیدہ سکھاتا تھا لغت تو پسندیدہ مشغلہ تھا لغت کی موبائل چھیڑ دیتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اخلاقیات بھی بہت اچھے دی اس نے کیا کیا موتزلہ بنایا اور اتنا اعتزار اس نے پھیلایا اتنا اعتزار پھیلایا کہ خارزم والے کہتے تھے یہ فرید الاثر ہے اس کا لقب بن گیا فرید الاثر کے عنوان سے یا یا, یا اس کے اصل نام سے آپ اگر دیکھیں گے محمود ابن جریر فہانی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا اور اتنا اثر تھا اس کے طب کی وجہ سے کہ ہوتے ہوتے پورے کا پورا خارسم معتزلی ہو گیا معتزلی بنانے کی ایک کوشش معمون نے کی تھی اور اس کے بعد ان لوگوں نے کی تھی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کھوڑے پڑے تھے وہ تو معتزلی بنا نہیں سکے دنیا کو مگر اس انسان کا اخلاق معتزلی بنا پورا ہرزم معتزل ہو گیا اور اتنا زیادہ کہ اس زمانے کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو کسی کے متعلق اگر آ جاتا ہے کہ یہ خارزمی تھا تو اس کا مطلب ہے یہ معتزلی تھا خارزمی اور معتزلی ایک ہی چیز ہو گئی تھی جیسے کوئی آج کہے کہ اس کا گھر ربان ہے تو دوسرا سوال بھی کرے گا کہ مرزائی ہے جیسے کوئی کہے کہ کوئی نجف میں گیا تھا تو کہتے ہیں نجف میں گئے تھے کیا شیعہ تو جس طرح یہ الفاظ ایک دوسرے کے متبادل بن گئے اسی طرح خارتمیوں کا یہ لفظ اور موتزلوں کا لفظ ایک دوسرے کے لیے بالکل متبادل بن گیا تھا اور سارا امام پر رحمت اللہ علیہ کا تھا یہاں تک کہ لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے لوگ جب بات آپس میں کرتے تھے تو کہتا تھا کہ میں مسلکن ہنسی ہوں اور وطن خارتمی ہوں اپنے وطن کا مگر میں موتزلی نہیں ہوں کوئی ہنفی نہیں تھا جو معتزلی نہ ہو یہ جو محدثین نے احناف کے خلاف پوری تحریک چلائی ہے نا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ محدثین بیچارے کتابوں میں گھسے ہوئے الفاظ حدیث کے رکھتے تھے نقل کرتے تھے آگے سے جب موتزلی ملتے تھے پوچھتے تھے تم تو ہو گیا تھا میں موتزلی ہوں آؤ ذرا میدان میں بات کرو زمکشر یہیں کا ایک قصبہ تھا یہ زمکشری جو ہے نا یہ وہیں کا ہے مقصدی کی تفسیر بھی کمال کی ہے کاش کوئی علم والا ایسا ہو اب تو مجھے پتا نہیں لیکن چار پانچ سال پہلے تک ہم تلاش کرتے رہے کہ کہیں اس مقصدی کا دیوان چھپا ہوا مل جائے نہیں ملا اس کا دیوان مکتوبے کی صورت میں ہم نے دیکھا تھا اور اس مکتوبے میں کمال یہ ہے کہ اس اپنی زندگی کی کئی ایک حالات شاعری میں لکھتی ہیں والدہ اس کی کیا تھی پاؤں کیسے ٹوٹ گیا تھا کیا کام ہوا زمکشر میں کیا ہوا تھا اس نے شاعری میں اپنے آلات بیان کر دیے بہت بڑا علمی کام ہے اب بھی جس انسان کو عربی ادب میں کام کرنا ہو وہ اس کی مختوط حاصل کر لے اور اس کو ایڈٹ کرے اس کو چھاپے دنیا میں لائے پتہ چلے کہ زمکشری نے کیا کیا کام اور بھی کیے تھے مگر اب اہل علم ایسے ہیں نہیں تو خارجنی یہ معتزلی عقیدے کے اعتبار سے مسلکن ہنفی اب ہنفی جی کا جب یہاں سے آئی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ الزام بھی آیا کہ تم ہنفی سارے موت ہو تم تو کسی کو مانتے ہی نہیں شاہ صاحب رحمت اللہ نے یہ جو کہا نا شاہ آپ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ دیکھو یہ فلسفے کی یہ پہلی تین صدیوں میں نہیں تھی یہ تم بعد میں آئے ہو تم ایسے کہتے ہو لہٰذا چلو تمہیں مان لیتے ہم نہیں کہتے تم بدتی ہو یہ اصل اصل چیز وہیں سے چلی ہے ہارگن سے سمرکند سے بخارا سے سجستان سے ایران اب جو آپ دیکھتے ہیں اس میں نیشا پور کزمین اب بھی ہے یہ سب سبوں کے علاقے تھے یہ یہاں سے آئی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی پتہ چل گیا اور اس کی وجہ بھی آپ نے اب جان لی کہ خارزم اور علاقوں سے چونکہ ہزی پی کہا یہ اس لیے اس پر اقلیات کا غلبہ تھا اور ایک جملہ اور بھی چونکہ اقلیات کا غلبہ اس سے رہا اب لوگوں کی عقل اس جگہ تک پہنچتی نہیں جہاں ان کی عقل پہنچی تھی جتنی گہرائی سے وہ سوچتے تھے اب لوگ سوچ نہیں سکتے حتیٰ کہ اللہ معاف کرے ان ہنفیوں کے بالکل ہم اثر جو محدثین تھے نا ان کی بھی اصل وہاں تک نہیں پہنچتی تھی جتنی ہنفی کو کہاں پہنچتی تھی اس لیے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ تم سارے لوگ تو ایسے ہو اور ویسے اور تمہارے عقیدے میں یہ گمراہی آ گئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ حسد اس وقت جو شروع تاریخی طور پر اب تک چل رہا ہے یہ ہے اصل قصہ اب اس بات کے بعد ہم نسل کی طرف آتے ہیں یہ تو تاریخی سبق تھا تاریخی سبق کے بعد دیکھو ہوا کیا حضرت شاہ ولی اللہ اللہ علیہ کے علوم سے سب سے زیادہ واقف لوگوں میں حضرت کے معموزات بھائی تھے عاشق فلتی رحمت اللہ علیہ ان سے زیادہ حضرت سے کون واقف ہو سکتا تھا اور ان کے بعد نمبر آتا ہے شاہد الزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہد الزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے لوگ تھے اس لیے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کل سترہ اٹھارہ برس کے تھے جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے انتقال ہو گیا تھا ان کا انتقال ہو گیا سات برس کی عمر میں تو یہ تو بچے تھے سارے لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی حضرت نے بالکل اس میں کی ہے کہ یہ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ایک ہی ہیں علم ہے باقی جو ہنفی کہتے ہیں یا باقی کہتے ہیں کہ اللہ کی آٹھ صفات الگ اور باقی صفاتیں اضافی ہیں اس کو چلو ہم بدت نہیں کہتے گویا حضرت رحمت اللہ نے بڑا احسان فرمایا اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے اور وہ یہ کہ اس میں احناف کا مطلب کیا ہے اس بات کو ان دونوں نے جو چھیڑا یہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی پہلے بھی تھا اس بات کو سے مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا اور اس سے مجد رحمت اللہ علیہ کا موقف کیا تھا یہ آپ کو بتاتے ہیں اور پھر دیکھو یہ مسئلہ حل کیسے ہوتا ہے حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ان کی جو مکتوبات جو ہے نا یہ کمال کی چیز کسی انسان کو بجک وقت علم کلام فلسفہ تصور اور ہنسی فکا ان سب کی اور تاریخ ان سب چیزوں پر عبور ہو تب جا کر یہ مکتوبات سمجھ میں آتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایسی چیزیں لکھی ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے دونوں عبارتیں لکھی ہیں پہلے دونوں سن لیجیے پھر دیکھیے ہم کس نتیجے پہ پہنچے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اس مکتوبات شریف کی پہلی جلد میں یہ حضرت کا مکتوب نمبر ہے دو سو چونتیس اور حضرت یہ خط تحریر فرمایا ہے اپنے صاحبزاد محمد صادق کے نام حضرت مجدد رحمت اللہ کے بیٹوں میں محمد صادق محمد معصوم محمد سعید یہ سارے حضرت کے خطوط بہت سے ان کے نام ہیں ان میں جو سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کے حضرت نے اپنے بیٹے کو خط میں تحریر فرمایا فرماتے ہیں کہ چون در صدد تحریر ان علوم شدہ جب پے در پے علم کی بارش ہوئی اور میں نے یہ خطوط لکھے اور ملتجی بجناب قدس خدا بندی سلطان ہوں گشت اور میں اللہ اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوا کہ خدایا جو خطوط میں لکھ رہا ہوں جو علم میں پھیلا رہا ہوں اس کے متعلق مجھے بتایا جائے بیچ میں نے دیکھا کشت میں دیکھا ہوگا حضرت رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا ہوگا جیسے بھی کہ گویا ملائکہ کرام نبینا علیہ السلام عن مقام دفع شیطان بھی کر دیں انبیاء علیہ وسلام میرے اس علمی مقام پر شیطانوں کو دفع کر رہے تھے ہٹا رہے تھے تاکہ میرا علم اتنا پاک رہے کہ شیطان کو انبیاء علیہ السلام ہٹا رہے تھے کہ اس کو دخل اندازی کا موقع نہ ملے نمی گزاشتن کے در حوالی آن مکان بے گردد اور انہوں نے کوئی کثر نہیں چھوڑی کہ شیطان وہاں سے اللہ عالم بھی حقیقت الحال اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز اصل بات یہ ہے جو قرآن کریم میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا غیبی احدن اللہ اپنے غیر کی خبریں کسی کو نہیں بتاتا مگر جس کو خدا چن لے تو مجدد رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر جب یہ علوم الہام فرمائے تو اللہ نے شیطانوں کو ہٹا دیا تاکہ ان کا کوئی کوئی اس میں دخل نہ رہے حضرت اپنے اس خط کو اتنا اہم خط لکھتے ہیں اب حضرت رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے یہ بھی سنو حضرت فرماتے ہیں عارفے کے ذات وحدیت ذات وہ صوفی وہ عارف جس کا پورا قبلہ اور توجہ اس طرف لگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف وہ مراقبہ کرتا ہے یا چلتا ہے وہ از اسماؤ سے انیس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا درام موسن ہر آئینہ ذات را می یا تعالی اور ایسا مقام آتا ہے کہ وہ تعالیٰ شانو کی ذات میں ڈوب جاتا ہے گم ہو جاتا ہے وہ صفات ایچ ملحوظ او نمی شوق اور وہ اللہ کی صفات کی طرف دھیان نہیں کرتا نہ آ کے صفات درام وقت حاصل نیتن یہ نہیں کہا جا سکتا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی صفات اس وقت نہیں تھی اللہ کی صفات صفات تھی کے ذات و تقدس سو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس کی ذات سے ہٹ جانا بڑے ملاحظہ عارف ثابت شد یہ جو دیکھنے والا عارف بلّا ہے نا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے صفات نظر نہیں آئی اس لیے کہ اس کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف تھی اگر فرماتے ہیں نہ کہ اعتبار نفس عمل حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی اس سے ہٹ جائیں یہ نہیں ہوا سکتا سنت مخالف باشد اگر اس کی بات مان لی جائے عارف کی کہ اسے بات کا پتہ نہیں چلا تو یہ اہل سنت والجماعت کی مخالفت ہوگی اہل سنت والجماعت اللہ کی صفات کے قائد یہ کمال کی چیز حضرت نے لکھی ہے ساری باتیں الحمد للہ کمال کی ہیں لیکن حضرت فرماتے ہیں کوئی عارف بلّہ ایک مقام تک پہنچتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انواع جو چیز بھی ہے جو مشاہدہ اسے حاصل ہوتا ہے اگر کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی صفات نہیں ہے تو پھر ٹھیک کہتا ہے یہ کچھ نظر ہی کچھ اور چیز آتی ہے اس کا ادراک بھی کسی اور چیز تک ہے لیکن حقیقت حال کیا ہے حقیقی حالت یہ ہے کہ اللہ کی صفات موجود ہیں تم اللہ کی صفات کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے یہ سے مجدد رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا اس سے معلوم ہوا کہ سے مجدد رحمت اللہ علیہ کا اپنا موقف اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آپ صفات کے قائل تھے دوسرا مقام دیکھو یہ بھی حضرت کا یہی خط ہے اس خط میں کیا لکھتے ہیں پہلے اس خط میں بالکل آغاز میں گویا کے فرماتے ہیں اے فرزن رام وشنو میرے بیٹے تمہیں کام کی بات بتاؤں مخفی راز بتاؤں کہ کمالات ذاتیہ در مرتبہ حضرت ذات اعلیٰ و تقدس عین حضرت ذات اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں نا یہ سب کی سب اللہ کی عین ذات ہیں دیکھا ایک عبارت میں حضرت نے کیا کہا اور دوسری عبارت میں کیا کہہ ہیں مثلاً صفت علم مثلاً اللہ کی صفت علم کو لو درام محسن این حضرت ذاتت یہ اللہ کی ذات ہے علم یہ وہی چیز ہے جو اہل تشیح کا عقیدہ یا متضلاع کا حضرت فرماتے ہیں کہ علم اللہ کی ذات ہی ہے میں تمہیں بڑے کام کی اور مخفی راز بتا رہا ہوں وہ ہم قدرت اور اللہ کی قدرت کو بھی یوں ہی سمجھو وہ ارادت اور اللہ کے ارادے کو بھی یوں ہی سمجھو وہ ساری صفات اور خدا کی ساری صفات ایسی ہیں حضرت ذات حضرت ذات کا تمام ہی علم اللہ کی ذات پوری کی پوری علم ہے اب تو ذات سے فرق نہ رہا یہ وہی چیز گئی نا شاہ ولی اللہ صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اس لیے جو شاہ رحمت اللہ علیہ کئی باتیں جو کہتے ہیں نا اگر اس سے مجدد اللہ کو پڑھاؤ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں سے آئی ہے چیز <coughs> وہاں نہ ہی قدرت اور اسی طرح اللہ کی قدرت جو ہے وہ خود خدا کی ذات ہے تو ذات و صفات کا فرق مٹ گیا یہ بات بیان کروں گی آپ لوگوں کے لیے اگر ایسے ہی ہے تو چھوڑو پھر آگے چلتے نہیں سمجھ آ رہی کریں دیکھ لو اگر میں نہ سمجھ آتی ہو تو چھوڑو اس کو آگے چلتے ہیں اچھا حضرت فرماتے ہیں اللہ کی ذات و سراپا علم اللہ کی ذات وہی قدرت ہے نہ آ کے باق حضرت ذات علم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی علم کا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ایک حصہ اس کا علم ہے ایک حصہ اس کا قدرت ہے اور ایک حصہ اس کا سما ہے ایک حصہ اس کا بسر ہے کہ تجزی آ جا محسوس اس لیے کہ اللہ کی ذات ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی کہ کفر ہے حضرت لکھا کفر کفر ہے ہے لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ وہ ان کمالات کے گویا حضرت حضرت حضرت ذات سر مرتبہ علم رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے صفات سب اس میں گم ہیں ذات و صفات میں فرق نہیں ہے یہ دیکھ لیجیے حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ بھی آ گیا اب حضرت نے اس خط میں یہ بتا دیا یہی مسئلہ مطلب تینوں کا ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کرے کیا باقی شراکائت پڑھ لو دیگر کتابیں پڑھ لو ہر جگہ وہاں پر ذات کے علاوہ صفات ملے گی حضرت رحمت اللہ علیہ کی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی ایک دو ہی باتیں اور بھی دیکھو ایک جگہ سے تحریر فرماتے ہیں حضرت ذات تعالی اللہ تعالی کی ذات پاک کہ جم غفیر الصوفیہ پاترا ان ذات گفتہ اند صوفیہ کا ایک جم غفیر بہت بڑے بڑے صوفی وہ سب کہتے ہیں کہ صفات این ذات ہیں وہ انکار زیادتی سے پاک نمودان اور ان کا بہت بڑا گروہ اللہ کی باقی صفات میں سے انکار کرتا ہے یعنی اس معنی میں انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے آپ صفات کو چھوڑو اللہ کی جتنی صفات ہیں ذات کا حصہ ہیں بس اس کے مقابلے میں علم کلام متکلین یہ سب کہتے ہیں کہ علم حیات قدرت ارادہ سما بسر کلام تکوین آٹھوں سیکھتے ہیں پھر ان سے پوچھو کہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے الگ وہ کہتے ہیں لا ہوا ولا غیر نہ اللہ کی ذات ہے نہ اس کے علاوہ ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ صفات نہ اللہ کی ہیں اور نہ اس کے علاوہ ہیں تو ایک چیز کا بات اور ایک کی نفی ہو گئی نا حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ صوفیہ کا جم غفیر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عین ذات ہے یہ وہی بات ہے جو پچھلے سے پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کی تھی کہ اس مسئلے میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ صوفیہ کا ایک بہت بڑا گروہ اس طرف گیا ہے مگر جہاں پر یہ فرق ختم ہو جاتا ہے وہ آپ سے عرض کرتے ہیں حضرت فرماتے ہیں صوفیہ نے باقی چیزوں کا انکار کیا اور کہا ہر صرف اللہ میں شامل ہے اور منع لا ہوا کرتا انہوں نے کہا یہ تم کہتے ہو نا کہ ذات کا حصہ نہیں ہے یہ نہ کہا کرو صوفیہ نے کہا اچھا کیا کہیں وہ اس بات لا غیر فرمود انہوں نے کہا یہ جو کہتے ہو نا کہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ جو تم کہتے ہو کہ اس کا حصہ نہیں ہے یہ نہ کہا کرو جب یہ کہتے ہو کہ اس سے الگ نہیں ہے یہ کہا کرو بس ٹھیک ہے یہ ہمارا صوفیوں کا حال ہے وہ کمان آنر کہ باوجود تصدیق علاوہ اس بات لا غیر و زیادتی سلب خیریت کردہ شوہر ان کمال موافق مذاق علوم امتیاز یہ جو صوفیہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی صفات کی جب نفی کی جائے تو اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے تو اس وقت ہاں کیا ہاں کیا کرو اور جب یہ کہا جائے کہ اس کی نہ اس کو سب نہ کیا کرو اور جب یہ کہا جائے کہ ذات کا حصہ ہے اس وقت ہاں کیا کرو یہ وہ چیز ہے جو انبیاء علیہ صلاحت والسلام کا مذاق ہے اور مطابق آرائے فائدہ فرقۂ ناچیہ اہل سنت والجماعت کا کر اللہ تعالیٰ کا یہم اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ ان کی مسائی کو قبول فرمائے یہی ان کی رائے آگے یہاں دیکھیے یہ بھی مکتوبات شریف یہ صرف بات نہیں ہے کہ شاہ ولی اللہ اور حسن مجدد اور یہ رحمت اللہ علیہ اپنی محبت کی وجہ سے ان کی بات کر رہے ہیں یہ پوری امت کا موقع پیچھے آپ چلے جائیں اس سے کئی صدیاں پیچھے لے جائیں نسر کو پڑھو شیخ جیلانی رحمت اللہ کو کو کو پڑھو اس اس شیخ ہمارے معارف والے شاہب الدین سروردی رحمت اللہ کو پڑھیے جہاں وی کی بحث ہے یہ بحث ہر جگہ ملے گی جو انپوری رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں انہوں نے بھی اس پہ بحث کی ہے یہ فواد الرحمود والے انہوں نے بھی اس پہ بحث کیا وہاں صاحب مدراسی رحمت اللہ ہر جگہ یہ تو اس لیے نچوڑ اور خلاصہ کیونکہ انہوں نے واضح لکھا ہے اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں وگرنا یہ مباحث ہر جگہ ملیں گی اور سب سے زیادہ کمال جو ان کے امام کو حاصل تھا ابن عربی رحمت اللہ علیہ کو ابن عربی کی فتوحات مکیہ اور ابن عربی رحمۃ اللہ کی دیگر کتابیں پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے اسی لیے اس سے مجد الفسانی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عربی رحمۃ اللہ کے جوابات لکھے ہیں اور اس سے بھی اگر بڑھ کے کوئی چیز پڑھنی ہو تو کیا کہنے ابقات کے ابقات ہونا اسماعیل شہید رحمت رحمۃ اللہ جو لکھی ہے نا بس غالباً اس کے بعد کوئی اس موضوع پہ اتنا لکھ نہیں سکا اب تک تو کوئی کتاب نہیں نظر آئی یہاں حضرت کیا کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں بس شیری کے باری آنا محال پورا سبحانو صفات کاملہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں حیات علم قدرت ارادہ سما بسر کلام تکوین ان صفات سمانیہ را صفات حقیقیہ گوئند کے قدیمت یہ اللہ کی آٹھ صفات ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اس لیے کہ یہ ہمیشہ سے ہیں وہ خارج موجودہ ذات تعالی و تقدس یعنی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی ہیں الگ بھی ہیں چنانچہ علماء اہل حق شکر اللہ تعالیٰ کا یوم اہل حق کے جو علماء ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے سبحان اللہ حضرت ایک طرف کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ میں تمہیں بتاؤں اصل راز کیا دوسرا حضرت کہتے ہیں اہل سنت الجماعت کا مطلب یہی ہے آتا ہے نا یہ تضاد بظاہر اور جو حضرت فرماتے ہیں بوجود صفات زائدہ از فرق مخالفان ہیچ کا قائل نیز اللہ کی ان آٹھ صفات کا کوئی بھی گمراہ فرقہ قائل نہیں ہے حتیٰ کہ صوفیاء متاثرین عظیم فرقہ نیز سے پھر ذات ذات گفتان حتیٰ کہ جو بات صوفی ادھر چلے گئے ہیں متاثرین میں کہ صفات ذات کا حصہ ہیں وہ مخالفان موافق گشتہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے جو خلاف کے لوگ ان کی جھولی میں جا گرے ان کی طرف چلے گئے اب کیا کریں یہ ہے وہ مسئلہ شا علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ تو چار ہی لکھے ہیں پر انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ دونوں طرف چلے گئے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہیں تو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ سنت الجماعت کا مسئلہ یہ ہے اب دیکھو ذات ہونی ہے صرف پاک یا نہیں یہ چند جملوں کی بات یہ اس لیے اتنی باتیں لکھی رکھی ہیں کہ کل کوئی کوئی پڑھے اور یہ جانے کہ دیوبند کے حضرات کا مسئلہ کیا تھا ہمارا مسئلہ کیا ہے تو اسے یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑیں گی ایسے ہی نہیں ہو جاتا عقیدہ اور ایسے ہی نہیں ہو جاتا عقیدے کی مباحث یہ سب چیزیں کنگال کر پھر آدمی سوچتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے چند منٹوں کی بات ہے سارے کا سارا اختلاف لفظی ہے بس ذات ہونا ذات جسے صوفیہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ایسی ذات جو ممبا ہو جائے مرکز ہو جائے منشا ہو جائے ایک ہو مثلا ایک بچہ حافظ بھی ہے وہ بچہ بہادر بھی ہے وہ بچہ شجی بھی ہے وہ بچہ عالم بھی ہے یہ ایک ہی ذات میں ساری چیزیں آ گئی نا صوفیا جب کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ اس کی ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہے خیال میں آیا صوفیہ جب بولیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس کی صفات عینی ذات ہیں اہمیت کی دو قسمیں ہیں ایک اہمیت ہے منطقیہ اور ایک اہمیت ہے حکمیہ اہمیت حکمیہ جو ہے نا وہ یہ ہے صوفیہ جو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ, مثلا کسی بچے کا نام کامران ایک بچہ ہے یہ کامران عالم دین بھی ہے حافظ بھی ہے شجی بھی ہے بہادر بھی ہے یہ کہیں گے ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں اور جب اس کو علمی رنگ میں بیان کریں گے تو کہیں گے کہ یہ اینیت حکمیہ ہے حکم لگتا ہے اس پہ عین ہونے کا یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہی وہ موقف ہے جو رحمت اللہ اپنایا ہے شاہ ولی اللہ نے شاہ العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ مجمعین سب کا یہی موقف ہے اور یہ حق دوسری طرف علم کلام کے لوگ ہیں علم کلام والے کہتے ہیں کہ جس چیز کے تم قائل ہو نا کہ ذات نے ساری صفات جمایا اور یہ اہمیت حکمیہ ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہمارا موضوع یہ نہیں تم اسے اہمیت حکمیہ قرار دو اللہ کی ذات میں ساری صفات کو قرار دو اس کو الگ کرو ہمیں اس سے بحث ہی نہیں تم اپنے میدان کے لوگوں تم اپنی اصطلاحات جتنی مرضی بناتے رہو ہمیں کوئی بحث نہیں اور اہمیت منطقیہ وہ کیا ہے اہمیت منطقیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء متکلمین یہ کہتے ہیں کہ تم ایک چیز کا اقرار کرو اور دوسرے کو اس میں مدغم کر کے اس کی نفی کر دو یعنی یہ کہو کہ اللہ کی ذات علم ہے اور ذات کچھ نہیں ہے یہ تو کوئی نہیں کہتا تم کہو کہ قدرت ہے اور اللہ کی ذات کچھ نہیں ہے معاذ اللہ یہ تو کفر ہو گیا یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا متکلین یہ کہتے ہیں کہ یہ اہمیت جو ہے نا یہ کفر ہے ہم اسے نہیں مانتے کہتے ہیں بالکل نہ مانو ہمیں اس سے بحث ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی اس کی ذات پاک میں ہیں اس کی ذات سے الگ ہیں اس کا حصہ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے ہم اہمیت کے قائد ہیں لیکن حکمیہ کے کہ حکم لگتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں بس اور متکلمین کہتے ہیں کہ اگر تم ایک صرف کو مانو دوسری کی نفی کر دو ہم پھر تمہیں چھیڑیں گے ان کا نہیں ہم یہ نہیں کہتے تو آخر پہ پہنچ کے یہ صرف لفظی بحث ہی رہ گئی اور کیا ہوا اس لیے سے مجدد رحمت اللہ علیہ نے جہاں جہاں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا حصہ ہے صفات وہاں ان کی مراد یہ ہے کہ یہ اہمیت حکمیہ ہے کہ اللہ کی ذات میں وہ صفات پائی جاتی ہے اور جہاں یہ فرمایا ہے کہ اہل سنت جماعت آٹھ الگ الگ صفات کے قائل ہیں کی مطلب یہ ہے کہ ذات کے کے ساتھ صفات قائل ہیں یہ نہیں ہے کہ تم صفات کو مان لو اور ذات کو نہ مانو جب ذات کو نہ مانو گے تو پھر تو کفر ہو جائے گی یہ ہے فلا اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی یہاں یہ بحث کرتے ہیں نا کہ اللہ کی صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں یا نہیں ہے اور جہاں وہ کہتے ہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت حکمیہ ہے کہ اللہ میں صفات پائی جاتی ہیں بس اور جہاں وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ کہتے ہو کہ اللہ کے صرف کو مان لیں اور ذات کی نفی کر دیں ہم اس کو نہیں مانتے یہ ہے وہ چیز اور یہ ہوا کیوں ہوا اس لیے کہ موتضلا نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا انہوں نے کہا اللہ کے لیے کوئی صفت ہے ہی نہیں شیعہ نے بھی اس کا انکار کر دیا تو اہل تشریح اور موتزلہ کی گمراہی سے بچنے کے لیے ہمارے علماء نے یہ موقف اختیار کیا اس لیے جب بھی پچھلے زمانوں میں بحث ہوتی تھی اب تو ہوتی ہی نہیں ہم نے کئی ایک شیعہ علماء سے پوچھا کہ آپ کا صفات باری تعالیٰ کی متعلق کیا کیا عقیدہ ہے کہ این ذات ہیں یا این کے علاوہ ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوں گے ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہوں گے ہوں گے چھپے ہوئے ہوں گے مگر کوئی جواب نہیں ملا کوئی بتانے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ صفات کا کوئی مسئلہ بھی ہے یا نہیں ہے انہیں معلوم ہی نہیں خبر ہی نہیں لیکن پرانے زمانے میں جب مباحث ہوتی تھی تو شیعہ اور معتزلی علماء یہ حوالے دیا کرتے تھے سر سے مجدد رحمت اللہ یوں لکھا ہے فلان یوں لکھا ہے فلان یوں لکھا ہے تو اس کی اگر یہ نہ پتا ہو تو آدمی پھنس جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات نہ اس کی ذات سے الگ ہیں نہ اس کی ذات کا حصہ ہیں اور جو کہتے ہیں اس کی ذات کا حصہ ہیں وہ اصل میں اینیت حکمیہ کا حکم لگاتے ہیں یہ بات ایک بات دوسری دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں چہرہ ایسی آخری بات رحمت اللہ کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نے یہ کہا کہ یہ حقیقی ہے دوسرا گروہ کہتا ہے اس کی تعبیر کرو کتنا کیا چلو بھائی

گمراہی تھی یعنی عیسائیت میں گمراہی شروع ہی یہیں سے ہوئی تھی کہ اس صفات کو اینے ذات کہنے لگے اور یہ گمراہی جو تھی